بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یاسر دان آل خان سسٹمز پروگرامنگ کے تھرٹی سیونتھ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے لانگ فائل نیمز اور FAT thirty two based system last lecture کے اندر ہم نے فیٹ سکسٹین بیسڈ سسٹم کے بارے میں کچھ اور مزید ڈیٹیلز ہم نے ڈسکس کی تھیں کہ اگر اس کے اندر فائل ڈیلیٹ ہو جائیں تو کیا اس کی انٹری بھی ڈیلیٹ ہوتی ہو جاتی ہے اور کیا اس کے کانٹینٹس بھی ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا جسٹ انٹری مارک ہو جاتی ہے فار ڈیلیشن اور اگر جو کلسٹرز اس فائل کو ایلوکیٹ ہوئے ہوئے ہیں وہ کسی دوسری فائل کو ایلوکیٹ ہو جائیں تو اس کیس کے اندر فائل ریٹریو نہیں کی جا سکتی ادروائز اگر وہ ڈسک کو نہ یوز کیا جائے ڈسک پہ کچھ نہ رائٹ کیا جائے تو پاسبل ہے کہ جو آپ کی فائل ڈیلیٹ کی گئی ہے اس کا آپ ڈیٹا پھر سے ریکور کر سکیں مور اوور ہم نے کچھ اور انٹرسٹنگ چیزیں دیکھی تھیں جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی ایک ہم سب ڈائریکٹری کریٹ کرتے ہیں تو سب ڈائریکٹری کے اندر ایک ڈاٹ کی سب ڈائریکٹری اور ایک ڈبل ڈاٹ کی سب ڈائریکٹری آٹومیٹکلی کریٹ ہو جاتی ہے ہم نے دیکھا کہ ڈاٹ کی سب ڈائریکٹری کے اندر جو کلسٹر نمبر پڑا ہوتا ہے وہ اسی سب ڈائریکٹری کا کلسٹر نمبر پڑا ہوتا ہے اور ڈبل ڈاٹ کے اندر ایک لیول پیچھے جو سب ڈائریکٹری ہے یا اس کی جو پیرنٹ ڈائریکٹری ہے اس ڈائریکٹری کا کلسٹر نمبر پڑا ہوتا ہے مور اوور ہم نے اس کے علاوہ یہ بھی ڈسکس کیا کہ جو سب فولڈرز ہیں ان کو کس طرح سے آپریٹنگ سسٹم مینج کرتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ روٹ کے اوپر نمبر آف فولڈرز ہو سکتے ہیں اور نمبر آف فائلز ہو سکتی ہیں پھر روٹ کے اوپر اگر کوئی فولڈر بنا ہوا ہے تو اس کے لیے کلسٹر ایلوکیٹ ہو جائے گا یا مے بی اگر اس کے اندر بہت زیادہ انٹری ہیں تو نمبر آف کلسٹرز بھی ایلوکیٹ ہو سکتے ہیں اس کلسٹر کے اگر کانٹینٹس کو ریڈ کیا جائے تو اس کے اندر ان تمام فائلز کی اور فولڈرز کی انٹریز پڑی ہوں گی جو کہ اس سب فولڈر کے اندر پلیسڈ ہے مزید پھر اگین آپ کو number of F C Bs ملیں گی اس کے اندر اگین جو مزید سب فولڈرز ہیں اس کے اندر آپ ان میں جو سب فولڈرز ہیں اور جو فائلز ہیں ان کے کلسٹر نمبر ان کے ایف سی بی اینٹریز آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں اور ہینس کلسٹر نمبر بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ ایک ٹری ٹائپ اسٹرکچر بنتا ہے اور اس ٹری ٹائپ اسٹرکچر کو اس طریقے سے ٹریورس کیا جا سکتا ہے اسٹارٹنگ فرام روٹ روٹ جو ہے وہ اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور آنورڈ پھر آپ اس ٹری کو ٹریورس کر سکتے ہیں ایف سی بیز کو ریڈ کرتے جائیں لیول بائی لیول اور اس طرح سے پورا پوری روٹ ڈائریکٹری جو ہے ہے اس کو ٹریورس کیا جا سکتا پوری مراد ڈائریکٹری اسٹرکچر جو ہے اس کو ٹریورس کیا جا سکتا آج کے لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے لانگ فائل نیمز آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرٹن ونڈوز بیس سسٹمز کے اندر آپ فائل نیم جب دیتے ہیں تو آپ لانگ فائل نیم بھی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں ڈاس کے اندر تو جو کیپیبلٹی ہے یا ایف سی بی کے اندر ہم نے جو انٹری دیکھی تھی اس کے اندر صرف یہ پاسبل تھا کہ جو فائل ہے وہ صرف ایٹ بائٹس کا ہو سکتا لیکن ونڈوز بیسڈ سسٹم کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ایکسپیرینس میں ہوگا کہ جو فائل نیم ہے وہ اس کا سائز جو ہے وہ ایٹ بائٹ سے زیادہ ہو سکتا ہے اس کی جو لمٹ ہے وہ ٹو ففٹی فائیو بائٹس ہے ٹو ففٹی فائیو کریکٹرس تک کا فائل نیم ہو سکتا ہے اب وہ فائل نیم کہاں پہ اسٹور کیا جاتا ہے ہم نے جو ایف سی وی انٹری دیکھی تھی اس کے اندر تو جسٹ ایٹ بائٹ کے فائل نیم کی اسپیس تھی تو اگر آپ نے اس سے بڑا فائل نیم اس کو اسائن کیا ہے تو وہ کہاں پہ اسٹور کیا جاتا ہے وہ بھی ڈائریکٹری کے اندر ہی اسٹور کیا جاتا ہے ایف سی بی انٹریز کے اندر ہی اسٹور کیا جاتا ہے اس کے لیے پھر number of F C B entries assign کی جاتی ہیں آج کے لیکچر کے اندر ہم یہی دیکھیں گے کہ اگر ایک آپ نے لانگ فائل نیم کریٹ کیا ایک فائل کریٹ کیا جس کو کہ آپ نے لانگ فائل نیم اسائن کیا ہے تو اس لانگ فائل نیم کو آپ کہاں سے گیٹ کر سکتے ہیں وہ کہاں پہ اسٹور ہوا ہوا ہے کیا وہ ود ان دا فائل ہے یا آپریٹنگ سسٹم سسٹم کے کے ڈیٹا اندر پڑا ہوا ہے system part of the data کے اندر پڑا ہوا ہے آف uh, کورس جو system part of the disk ہے اس کے اندر ہی کہیں یہ فائل نیم اسٹور ہوئے ہوئے اور کہاں پہ اسٹور ہوئے ہیں اسی ڈائریکٹری کے اندر ہی اسٹور ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک سیکوینس یوز ہوتا ہے وہ جو فائل نیم ہوتا ہے وہ کٹھا ایک ہی بلاک کے اندر نہیں پڑا ہو سکتا کیونکہ فائل نیم کا کچھ بھی سائز ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے مے بی تھری بائٹس کا ہو سکتا ہے مے بی ٹوینٹی کا ہو سکتا ہے مے بی ففٹی کا ہو تو اس کے لیے ایک فکسڈ اسٹرکچر نہیں ہے اگر فکس اسٹرکچر ہوتا تو ہر ایک کے لیے ٹو ففٹی فائیو بائٹس جو تھے وہ الوکیٹ کرنے پڑتے اس طرح سے بہت زیادہ زیادہ میموری اسپیس جو ہے وہ ویسٹ ہونی تھی اگر ایک فائل نیم کریٹ کرتے ہیں آف ون کریکٹر تو اس کیس کے اندر باقی 254 ففٹی فور کریکٹرس کے لیے جو اسپیس ہے وہ ساری ضائع جانی تھی تو اس لیے اس کے لیے ایک سیکوینس فالو کیا جاتا ہے اور ایک طرح سے کہہ لیں کہ اس کی ایک چین بن رہی ہے اس چین کے تھرو آپ ڈرائیورس کر کے پورا فائل نیم جو ہے اس کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے چین بنانے کا یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ جو لانگ فائل نیم ہے اس کے لیے بہت زیادہ بائٹس ہر فائل کے لیے ریزرو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جتنے ریکوائرڈ ہیں صرف اتنے ہی بائٹس یا اس کے قریب قریب ہی بائٹس جو ہیں ریزرو کیے جاتے ہیں تو آئیے ہم ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں لانگ فائل نیمز ہم ایک فائل لانگ فائل ایک فائل کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے جس کو ہم ایک لانگ فائل نیم اسائن کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ لانگ فائل نیم اس کی ڈائریکٹری کے اندر کس طرح سے اسٹور ہو رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں سلائڈ پہ چلتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے روٹ ڈائریکٹری کے اوپر ایک فائل کریٹ کی ہے اس فائل کا نام رکھا گیا I'm new file to experiment long file names یہ ہم نے ایک فائل کریٹ کی ہے ونڈوز کے اندر جا کے کریٹ کی ہے اور روٹ ڈائریکٹری کے اوپر کریٹ کیا کسی ایک آپ جس طرح کے سلائڈ کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ایچ ڈرائیو ہے ایچ ڈرائیو کے اندر ہم نے روٹ ڈائریکٹری میں یہ فائل کریٹ کیا ایچ ڈرائیو جو ہے یہ سکسٹین بٹ سسٹم ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایج ڈرائیو کہ سسٹم ڈیٹا کو ہم ریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں فائل نیم کہاں پہ ملتا مور اوور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاس کی اسکرین ڈاس کے کنسول سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لانگ فائل نیم کیا اس کو سائن ہوا ہے ڈی آئی آر کی کمانڈ سے تو ہم نے ایج ڈرائیو کے اوپر ہی ڈی آئی آر کی کمانڈ چلائی ہے تو اس کے اندر جو لانگ فائل نیم ہے وہ بھی لسٹ ہو گیا اور یہاں پہ پورا اس کا لانگ فائل نیم لکھا آ رہا ہے I'm a new file to experiment long file names dot T X T اب اسی انفارمیشن کو ہم آگے چل کے یوز کریں گے اس انفارمیشن کو یوز کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا ہونا چاہیے وہ یہ ہے جس طرح آپ اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ایچ کی جو روٹ ہے اس کے اوپر یہ فائل پڑی ہوئی ہے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایچ کے روٹ کا جو ڈیٹا ہے اس کی جو انٹریز ہیں وہ کن بلاکس کے اندر پڑی ہوئی ہیں یہ انفارمیشن ہمیں ڈرائیو پیرامیٹر بلاک سے ملے گی تو سب سے پہلے ہم ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کو ریڈ کرتے ہیں ڈرائی پیرامیٹر بلاک کو ریڈ کرنے کا وہی طریقہ ہے جو پہلے بھی آپ کئی دفعہ یوز کر چکے ہیں انٹراپٹ 21 کی سروس 32 یوز کریں گے اس نے ایڈریس ریٹرن کیا ہے ڈی ایس کے اندر اے سیون اور بی ایس کے اندر ون تھری ڈی ٹو اس ایڈریس پہ ہمیں ڈرائی پیرامیٹر بلاک ملے گا ڈرائی پیرامیٹر بلاک کا ہم نے ڈمپ لیا ڈی کی کمانڈ کی مدد سے تو اس کیس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی ہیگز آف سیٹ کے اوپر جو ویلو پڑی ہوئی ہے ون بی زیرو پڑی ہوئی ہے یہ وہ سیکٹر نمبر ہے جہاں سے کہ یوزر ڈیٹا سٹارٹ ہو رہا ہے اور 11 ہیگس کے اوپر ویلیو پڑی ہوئی ہے 0190 0190 یہ وہ سیکٹر نمبر ہے جہاں سے کہ روٹ ڈائریکٹری سٹارٹ ہو رہی ہے روٹ ڈائریکٹری کی جہاں پہ انٹریز پڑی ہوئی ہیں تو ہم 190 سے آنورڈز ریڈ کریں گے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اس کے اندر ٹوٹل کتنے بلاکس ہیں اس کے اندر ٹوٹل ٹوینٹی ہیگز بلاکس ہیں یعنی کہ ون بی زیرو میں سے ون نائن زیرو آپ سپریکٹ کر لیں تو ٹوینٹی ہیگز اس کے اندر ٹوٹل بلاکس ہیں تو ون نائن زیرو سے آنورڈس ٹوینٹی ہیگز بلاکس کو ہم ریڈ کریں گے اور ان کے کانٹینٹس کو اینالائز کر کے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ فائل نیم کہاں پہ اسٹور ہوا ہوا ہے ہم نے اسی طرح سے ہی کیا ڈباگ کے اندر لوڈ کی کمانڈ یوز کی ہوئی ہے لوڈ کی کمانڈ یوز کرتے ہوئے تھاؤزینڈ آف سیٹ کے اوپر seven is the drive number H کے لیے جو ڈرائیو نمبر یوز ہوگا سیون یوز ہوگا one ninety is the starting sector number for the root directory and within number of directory. یہ ساری انفارمیشن دیتے ہوئے ہم نے پوری روٹ ڈائریکٹری کو ریڈ کر لیا اور وہ تھاؤزینڈ ایڈریس کے اوپر لوڈ ہو گیا اب ہم اس کا ڈمپ لیتے ہیں جب ڈمپ لیتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر کے various file control block entries پڑی ہوئی ہیں انہیں فائل کنٹرول بلاک انٹریز کے اندر ہم اپنی فائل نیم کو سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک اینٹری مل رہی ہے جو 32 ٹو انٹری ہے اس کے اندر فائل نیم دیا ہوا ہے I M new tilde one dot T T X تو جو ڈاس فائل نیم ہے DOS file file name name کے اندر یہ پورا نہیں اسٹور کیا جا سکتا کیونکہ یہ لانگ فائل نیم ہے اور ڈاس کے اندر صرف ایٹ کریکٹرز کی گنجائش ہے فائل نیم کے اندر تو اس فائل نیم کو شرنک کیا جاتا ہے شرنک اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ فرسٹ سکس کریکٹرس اور اس کے بعد ٹلڈا یوز کیا جاتا ہے اور اگر فکس فرسٹ سکس کریکٹرس کی کہیں پہ ڈپلیکیشن ہو رہی ہے تو ٹلڈا کے آگے جو نمبر لگایا جاتا ہے اس کو چینج کر لیا جاتا ہے اس کی نہیں ڈپلیکیشن ہو رہی اس لیے اس کو ون لگایا جائے گا اگر ایک اور ہی فائل کریٹ کرتے ہیں اور اس کے فرسٹ سکس کریکٹر جو ہیں بالکل exactly سیم ہے تو اس فائل کو نام ملے گا I M new tilde two dot T X T and so on ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور فائل کریٹ کریں گے with the same starting six character اس کا نام ہوگا I M new tilde three dot T T X and so on تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انٹری پڑی ہوئی ہے ہماری اس فائل کی جس کو کہ ہم نے ابھی کریٹ کیا اب یہاں پہ آپ کو مے بی فائل نیم نظر نہ آ رہا ہو جو لانگ فائل نیم ہے وہ مے بی نظر نہ آ رہا ہو لیکن وہ یہاں ہی کہیں پہ پڑا ہوا ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے یہاں پہ اسٹور کیا گیا ہے لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ایک اور آپ کو پوائنٹ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو file name long file name ہے وہ جب اسٹور ہوتا ہے تو وہ یونیکوڈ کے اندر اسٹور ہوتا ہے یونیکوڈ کا مطلب ہے کہ ہر کریکٹر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ٹو بائٹس یوز ہوتے ہیں یعنی کہ ایک کریکٹر کو ویسے تو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایٹ بٹس چاہیے یا ون بائٹ چاہیے لیکن یونیکوڈ کریکٹر کے لیے ٹو بائٹس یوز ہوتے ہیں یونیکوڈ کا پھر ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ایسی لینگویجز جس کے اندر نمبر آف کریکٹرز ہیں جس طرح اگر اردو کو لیں تو اردو کے اندر نمبر آف کریکٹرز ہیں اور ہر کریکٹر کی نمبر آف فارمز ہیں تو مے بی جو ٹوٹل نمبر آف فارمز ہیں وہ 256 سے ایکسیڈ کر رہی ہیں مور اوور اگر کوئی اور آپ لینگویج لیتے ہیں جس طرح چائنیز وغیرہ ہیں اس کے اندر تو بہت زیادہ ایکسیڈ کرتی ہیں فرام 256 تو اس کیس کے اندر آپ کا یہ جو ایس کی کریکٹر سیٹ ہے یہ یوز نہیں کیا جا سکتا ون بائٹ کی کوڈ نہیں یوز کی جا سکتی تو اس کیس کے اندر ٹو بائٹ کی کوڈ یوز کی جاتی ہے اور اس کوڈ کو کہا جاتا ہے یونیکوڈ تو لانگ فائل نیم کو آپریٹنگ سسٹم سٹور کرنے کے لیے یونیکوڈ یوز کرتا ہے اب جو لانگ فائل نیم ہے وہ یہیں کہیں پڑا ہوا ہے اور وہ کسی انکوڈیڈ فارم کے اندر پڑا ہوا ہے ان فریگمنٹس کے اندر پڑا ہوا ہے اور 32 بائٹس کے فریگمنٹس ہیں نمبر آف 32 بائٹس کے فریگمنٹس ہیں اور ہمیں انڈیکیشن ہے اس کے اندر یہ کہ اس کا اسٹارٹنگ فریگمنٹ کون سا ہے اور اینڈنگ فریگمنٹ کون سا ہے اب اگر اسی فائل نیم کو یہاں پہ سرچ کرنے کی کوشش کی جائے تو بالکل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس ایف سی بی سے جسٹ اوپر جو 32 ٹو بائٹس ہیں اس ایف سی بی سے جو پریویس 32 ٹو بائٹس ہیں ان کے فرسٹ بائٹ کو دیکھیں تو اس کی ویلیو زیرو ون ہے یہ زیرو ون کا ادھر پڑا ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کیونکہ زیرو ون کوئی ویلڈ فائل نیم کریکٹر نہیں ہے زیرو ون کا ادھر پڑا ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ start of long file name ہے یہ لانگ فائل نیم کا فرسٹ فریگمنٹ ہے اب اس فرسٹ فریگمنٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہر کریکٹر جو ہے وہ ٹو بائٹس یوز کر رہا ہے فرسٹ کریکٹر آئی جو ہے وہ ٹو بائٹس یوز کر رہا ہے پھر اسپیس آتی ہے وہ ٹو بائٹس یوز کر رہی ہے اے آتا ہے وہ ٹو بائٹس یوز کر رہا ہے پھر ایم ایم جو ہے وہ ٹو بائٹس یوز کر رہا ہے اینڈ سو آن تو اس کو آپ ادھر پڑھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے آئی ایم نیو فائل یہاں پہ یہ فریگمنٹ ختم ہو جاتا ہے اب اس سے جو نیکسٹ فریگمنٹ ہے اس کا کیسے پتا چلے گا وہ اسی کے پاس ہی کہیں سچویٹڈ ہوگا لیکن اس کے سٹارٹ میں زیرو ون نہیں ہوگا زیرو ٹو ہوگا جو کہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ سیکنڈ فریگمنٹ ہے جسٹ انہی تھرٹی ٹو بائٹ سے اوپر جو اس سے پچھلے تھرٹی ٹو بائٹس ہیں ان کو آپ اینالائز کریں تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے جو اس کا فرسٹ بائٹ ہے وہ زیرو ٹو ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ سیکنڈ فریگمنٹ ہے اور اس کے اندر جو یونیکوڈ کے اندر کریکٹرز لکھے ہوئے اگر ان کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ لکھا ہوا ہے ٹو ایکسپیریمنٹ یہاں تک صرف لکھا ہوا ہے اس کے اندر اور ایکسپیریمنٹ کا بھی جو اینڈ والا ٹی ہے یہ اس کے اندر اس فریگمنٹ کے اندر لائے نہیں کرتا جو اس کا ٹی ہوگا وہ پھر اگین نیکسٹ فریگمنٹ کے اندر لایا کرے گا اب اس کے نیکسٹ فریگمنٹ کا کیسے پتا چلے گا اسی سے اوپر آپ اسے ان کو دیکھیں تو اس کا جو فرسٹ بائٹ ہے اس بائٹ کی ویلو 3 ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ تھرڈ فریگمنٹ ہے ان دا چین اور اس کا جو فرسٹ کریکٹر اس چین کے اندر آتا ہے اس فریگمنٹ کے اندر جو فرسٹ کریکٹر آتا ہے وہ ٹی ہے تو یہاں پہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ ایکسپیریمنٹ ختم ہو جاتا ہے اور پھر آگے جو لکھا ہوا یونیکوڈ کے اندر اس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے لانگ فائل آگے نیم آنا چاہیے تھا لیکن نیم کا صرف این یہاں پہ موجود ہے اے جو ہے وہ آف کورس نیکسٹ فریگمنٹ کے اندر ہوگا اور نیکسٹ فریگمنٹ کہاں سچویٹڈ ہے اگین اس سے اوپر والے 32 بائٹس کے اندر آپ دیکھیں تو جو فرسٹ اس کا بائٹ ہے اس کی ویلو ڈی ہے اب ادھر ڈی یوز ہو رہا ہے زیرو فور نہیں یوز ہو رہا کیونکہ ویسے تو جس طرح سیکوینس چلا ہے اس کے مطابق پہلے زیرو ون دیکھا ہم نے زیرو ٹو پھر زیرو تھری اور زیرو تھری کے بعد آف کورس زیرو فور آنا چاہیے تھا لیکن یہ زیرو فور نہیں ہے یہ ڈی ہے اب ادھر ڈی کا ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے اگر آپ الفابیٹ آرڈر کے اندر دیکھیں تو ڈی جو ہے وہ فورتھ کریکٹر ہے اور ڈی کا یہاں پہ پڑا ہوا ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ چین کے اندر لاسٹ فریگمنٹ ہے کیونکہ D is the fourth character تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ فورتھ فریگمنٹ ہے لیکن کیونکہ یہاں پہ فور نہیں پڑا ہوا اور فورتھ ایس کی کریکٹر پڑا ہوا ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ last fragment within this chain اور اس فریگمنٹ کے اندر دیکھیں نیمز کا اے سے آنورڈ باقی کا پارٹ آئے گا اور ٹی ایکس ٹی بھی آئے گا جو کہ اس کی ایکسٹینشن ہے تو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو لانگ فائل نیم ہے وہ نمبر آف فریگمنٹس کے اندر ڈائریکٹری کے اندر اسٹور ہوتا ہے مور اوور اگر ایک فائل جس کے اندر جس کا لانگ فائل نیم اس سے زیادہ ہوگا اس کے اس کے اندر مزید اور فریگمنٹس اس کو ایلوکیٹ ہوں گے جو اس کے اندر لمٹ ہے نمبر آف فریگمنٹس کی وہ 26 ہے یعنی کہ لاسٹ فریگمنٹ جو ہوگا اس کا جو اسٹارٹنگ کریکٹر ہوگا وہ زیڈ ہوگا وہ 26 سکس کے اکولنٹ نہیں ہوگا وہ زیڈ کے اکولنٹ ہوگا اس سے مزید کوئی اور اس کے اندر گنجائش نہیں ہے تو ٹوٹل 26 سکس فریگمنٹس کو یہ سپورٹ کرتا اور ان ٹوٹل 26 سکس فریگمنٹس کے اندر 255 ففٹی فائیو کریکٹرز جو ہیں اکوموڈیٹ کیے جا سکتے ہیں اس کے بیانڈ کریکٹرز اکوموڈیٹ نہیں کیے جا سکتے اور اسی طرح ہی اگر فائل نیم کا جو سائز ہے وہ کم ہے تو آف کورس اس کو کم number of fragments lesser number of fragments جو ہیں الوکیٹ کیا جائیں گے اور اس طرح سے فریگمنٹس کے اندر فائل نیم کو ڈیوائڈ کرنے کا ہمیں یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ ہمیشہ اس کو 26 سکس فریگمنٹس نہیں الوکیٹ کرنے پڑیں گے اگر فائل نیم چھوٹا ہے تو کم فریگمنٹس فائل نیم بڑا ہے تو زیادہ فریگمنٹس اور میکسیمم لمٹ اس کی فریگمنٹس کی ہے تو اس طرح سے فائل نیم اسٹور کیا جاتا ہے اور وہ کہاں پہ اسٹور کیا جاتا ہے وہ بھی روٹ ڈائریکٹری کے اندر ہی اسٹور کیا جاتا ہے جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیس میں اب یہ ہم نے ڈسکس کیا لانگ فائل نیمز کے بارے میں کہ لانگ فائل نیمز کس طرح سے آپریٹنگ سسٹم مینج کرتا ہے اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی discussion about FAT based systems پہلے ہم نے دیکھا کہ فیٹ ٹویلو بیسڈ سسٹم ہے فیٹ ٹویلو بیس سسٹم کے اندر جو ٹوٹل نمبر آف انٹریز ہو سکتی ہیں وہ ٹو ریز ٹو دی پار مائنس فیو انٹریز ہیں اس کے اس کے اندر اگر اتنی انٹریز کے اندر اتنے کلسٹرز کے اندر ٹوٹل ڈس سائز مینج نہیں ہو سکتا تو اس کیس کے اندر پھر آپ فیٹ سکسٹین یوز کرتے ہیں فیٹ سکسٹین کے اندر بھی لمیٹڈ نمبر آف انٹریز ہیں two raise the power minus few انٹریز اور اگر اتنی انٹریز کے اندر بھی ٹوٹل ڈسک اسپیس نہیں مینج کی جا سکتی تو اس کیس کے اندر فیٹ تھرٹی ٹو کا استعمال کیا جائے گا فیٹ تھرٹی ٹو کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ ہمیں as compared to FAT sixteen یہ ملتا ہے کہ اگر فیٹ سکسٹین کے اندر cluster size is very large سے تھرٹی ٹو کے کلسٹر ہے تو اگر آپ ایک فائل کریٹ کرتے ہیں اور وہ فائل صرف ون بائٹ آکوپائی کرتی ہے اس کے اندر سے صرف ایک کریکٹر پڑا ہوا ہے تو وہ میموری کے اندر ایک کریکٹر نہیں اس کے لیے ایلوکیٹ ہوگا اس کے لیے پورا ایک کلسٹر ایلوکیٹ ہوگا ڈسک کا ایک کلسٹر ایلوکیٹ ہوگا جس کی وجہ سے 32K کے جو ہیں وہ یوز uh, میں چلے جائیں گے جن میں سے ون بائٹ یوز ہو رہا ہے اور باقی ساری انٹرنل فریگمنٹیشن ہے تو in case of FAT sixteen internal fragmentation جو ہے وہ بہت انکریز ہو جاتی ہے یہ ڈیزائربل نہیں ہے مور اوور فیٹ سکسٹین کو یوز کرتے ہوئے جو لارجسٹ ڈسپلے سائز جو مینج کیا جا سکتا ہے وہ ٹو جی بی تک ہے آپ کو پتا ہے کہ کلسٹر سائز تھرٹی ٹو کے میکسیمم ہو سکتا ہے اور اس کے اندر جو ٹوٹل نمبر آف انٹریز ہیں two to raise the power sixteen ان دونوں کو آپس میں ملٹی پلائی کریں تو ٹو جی بی بنتا ہے تو ٹو جی بی تک جو اسپیس ہے یہ مینج کی جا سکتی ہے practically in case of FAT sixteen اس سے اگر بڑی اسپیس ہے تو آپ کو اس کے اندر مزید پارٹیشنس کریٹ کر کے ہر اینڈ ہر پارٹیشن کو at least two G B کا رکھنا پڑے گا پھر آپ فیٹ سکسٹین کی اس کے اندر ہر ایک کے اندر پارٹیشنز بنا سکتے ہیں فیٹ سکسٹین کے لحاظ سے فارمیٹ کر سکتے ہیں ان ڈسکس کو لیکن بہتر سولوشن اس سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ فیٹ تھرٹی ٹو کو یوز کریں فیٹ تھرٹی ٹو کے اندر جس طرح ابھی ہم نے بات کی ہے ٹو ٹو ریس دی پار انٹریز ہو سکتی ہیں لیکن اتنی انٹریز یوز نہیں ہوتی اس سے کم ہی انٹریز ہوتی ہیں اور اگر اتنی زیادہ انٹریز ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ویری لارج ڈسک اسپیس کو مینج کر سکتا ہے آج کل جس طرح سے ڈسکس آتی ہیں hundred G B eighty G B one twenty G B تو اس کیس کے اندر جو موسٹ سوٹیبل ہے وہ فیٹ تھرٹی ٹو ہے فیٹ سکسٹین اس کیس کے اندر سوٹیبل نہیں ہے تو فیٹ تھرٹی ٹو کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ لارج ڈسپیس کو مینج کر سکتا ہے مور اوور اس کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ جو کلسٹر سائز ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ انٹریز کی کیپیبلٹی اویلیبل ہے تو اس کے اس کے اندر کلسٹر سائز جو ہے وہ بہت ریڈیوس ہو جاتا ہے اگر کلسٹر سائز ریڈیوس ہو جاتا ہے تو انٹرنل فریگمنٹیشن بھی ریڈیوس ہو جاتی ہے جس سے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کافی ڈسپیس جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گی کافی ڈسپیس جو ہے وہ یوٹیلائز کی جا سکتی ہے تو یہ میجر دو ایڈوانٹیجز ہیں ہمیں فیٹ تھرٹی ٹو کے لیکن اس کے اندر ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ویری لارج ٹیبل بنتا ہے اور جب اتنا بڑا ٹیبل بنے گا تو اس کی اسپیس بھی زیادہ کنزیوم ہوگی اور اس کے اوپر جو پروسیسنگ ہوگی اس کے اوپر بھی ایٹ ٹائمز زیادہ ٹائم لگ سکتا تو فیٹ تھرٹی ٹو کے بارے میں ہم اپنی ڈسکشن اسٹارٹ کرتے ہیں فیٹ سکسٹین اور فیٹ ٹویلو کے بارے میں جس طرح سے ہم نے پہلے بالکل اسٹارٹ کے اندر ڈرائیو پیرامیٹر بلاک اور بایوس پیرامیٹر بلاک کو ڈسکس کیا تھا اسی طرح سے ہم فیٹ تھرٹی ٹو کے لیے بھی بایوس پیرامیٹر بلاک کو ڈسکس کرتے ہیں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر سارے جتنی بھی فیٹ کے اندر انٹریز ہیں یا جتنی بھی فیٹ کے اندر فیلڈز ہیں وہ ساری لسٹڈ ہیں لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اسٹارٹنگ فیو فیلڈز جو ہیں of BIOS parameter block for FAT 32 وہ سیم ہیں as with BIOS parameter block for FAT first thirty six bytes جو ہیں وہ بالکل سیم ہیں اس کے بعد کچھ چینجز آتی ہیں جو کہ فیٹ تھرٹی ٹو کے مطابق کچھ چینجز ادھر پلیس کی گئی ہیں تو آئیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرسٹ تھری بائٹس ہیں تھری بائٹس کے اوپر جس طرح پریویسلی آپ کو پتا ہے کہ جمپ انسٹرکشن پڑی ہوتی ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ایٹ بائٹ ہیں یہ آپریٹنگ سسٹم نیم کے لیے ریزروڈ ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ ٹو بائٹس ہیں وہ بائٹس پر سیکٹر ہیں یعنی کہ ایک سیکٹر کے اندر کتنے بائٹس اسٹور ہوئے ہوئے ہیں اس سے اگلی جو فیلڈ ہے اس کے اندر سیکٹرز پر کلسٹر آ جاتے ہیں اس کے لیے ون بائٹ ریزرو ہوا ہوا ہے اس کے اندر آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ایک کلسٹر کے اندر آدر کتنے سیکٹرز ہیں یا بلاکس ہیں پھر اس سے جو نیکسٹ فیلڈ ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر آف ریزرو سیکٹرز آپ کو پتا ہے کہ کچھ شروع کے اندر ریزرو سیکٹرز ہو سکتے ہیں تو جس طرح پریویس کیس کے اندر بھی آپ نے دیکھا تھا کہ اسٹارٹ آف دا ڈسک کے اوپر کچھ نمبر آف ریزرو سیکٹرز ہیں تو جتنے نمبر آف ریزرو سیکٹرز ہیں اس کا کاؤنٹ اس بائٹ کے اوپر پڑا ہوتا ہے یہ اس کا آف سیٹ فورٹین بنتا ہے پھر اسی طرح سے سکسٹین آف سیٹ کے اوپر number of copies of FAT کے کتنی ٹوٹل فیٹ کی کاپیز پڑی ہوئی ہیں ڈسک کے اوپر عام طور پہ اس کی ویلیو ٹو ہوتی ہے کہ ٹو کاپیز پڑی ہوتی ہیں لیکن ٹو سے زائد بھی ہو سکتی ہیں ان سرٹن کیسز پھر اس کا آف سیٹ بنتا ہے سکسٹین اسی طرح نیکسٹ آف سیٹ سیونٹین کے اوپر ایک ورڈ پڑا ہوا ہے یہ ورڈ جو ہے فیٹ ٹویلو اور فیٹ سکسٹین کے لیے امپارٹنٹ ہے فیٹ تھرٹی ٹو میں اس کی کوئی خاص امپارٹینس نہیں ہے یہ number of root directory entries ہیں جو کہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ روٹ ڈائریکٹری کے اندر ایک لمیٹڈ نمبر آف انٹریز ہیں ٹوٹل کتنی اس کے اندر انٹریز پڑی ہوتی ہیں پھر ٹوٹل سیکٹرز یہ آف سیٹ نائنٹین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں ٹوٹل سیکٹرز جو ہے یہ سکسٹین بٹ ویلیو ہے جس طرح ہم پریویسلی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو اسمال ڈسکس ہیں اس کے اندر یہ ویلیو جو ہے نان زیرو ہوتی ہے جو لارج ڈسکس ہیں اس کے اندر یہ ویلیو زیرو ہوتی ہے جو کہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ سکسٹین بٹس کے اندر ٹوٹل نمبر آف سیکٹرز نہیں اسٹور کیا جا سکتا اس کیس کے اندر ایک تھرٹی ٹو بٹ کی فیلڈ یوز ہوتی ہے to store store the the number total number of sectors اس کے بعد جو بائٹ ہے آف سیٹ ٹوینٹی ون کے اوپر یہ بائٹ uh, ہے میڈیا ڈسکرپٹر بائٹ جس طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کی ویلیو ایف ایٹ ہوگی in case of fixed disk F F ہوگی in case of removable disk یا پھر اور بھی کوئی ویریس uh, ڈسک کی ویلیوز ایگزٹ کرتی ہیں یہ ویلیو پڑی ہوئی ہے ٹوینٹی ون آف سیٹ کے اوپر اور اسی طرح ٹوینٹی ٹو آف سیٹ کے اوپر ایک ورڈ پڑا ہوا ہے یہ فیٹ کا سائز بتا رہا ہے یعنی کہ جو فیٹ ڈسک کے اوپر سٹور کی گئی ہے فیٹ ٹویلو یا فیٹ سکسٹین اس کا ایک کتنا سائز ہے کتنے بائٹس آکو آکوپائی کر رہی ہے برادر کتنے بلاکس آکوپائی کر رہی ہے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ فیٹ تھرٹی ٹو کیونکہ ویری لارج تو اس کیس کے اندر مے بی یہ فیلڈ سفیشینٹ نہیں رہتی to store the total number of sectors occupied by file allocation table تو اس کیس کے اندر یہ value in case of FAT thirty two important نہیں ہے اس کی ویلو زیرو ہوگی in case of FAT thirty two پھر سیکٹرز پر ٹریک 24 فور آف سیٹ کے اوپر پر ٹریک پڑے ہوتے ہیں یعنی کہ ایک ٹریک کے اندر ٹوٹل کتنے سیکٹرز ہیں پھر نمبر آف ہیڈز جو ہیں وہ ٹوئنٹی سکس آف سیٹ کے اوپر پڑے ہوتے ہیں یہ ایک ورڈ ہوتا ہے اور نمبر آف ہڈن سیکٹرس جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی لاجیکل پارٹیشن ہوئی ہے اس لاجیکل اسٹارٹ کے اندر کچھ سیکٹرز ہڈن ہیں جو کہ یوز نہیں ہو رہے جس کو کہ آپریٹنگ سسٹم یوز نہیں کر رہا ان کو ہڈن سیکٹرز کہتے ہیں تو total number of hidden sectors کے لیے یہاں پہ فور بائٹس رکھے ہوئے ہیں یعنی کہ ایک ڈبل ورڈ کے اندر اس کا کاؤنٹ سٹور کیا جا رہا ہے پھر اس کے بعد جو 32 ٹو آف سیٹ کے اوپر فیلڈ پڑی ہوئی ہے یہ ایک ڈبل ورڈ سائزڈ فیلڈ ہے اور اس ڈبل ورڈ سائز فیلڈ کی امپورٹنس ہے in case of large disks اگر لارج ڈسکس ہیں تو اس کے اندر ٹوٹل کتنے سیکٹرز ہیں وہ ان 32 بائٹس کے اندر اسٹور ہوگا جو بایوس پیرامیٹر بلاکس کے اندر جو ڈفرینس شروع ہوتا ہے فیٹ 16 کا اور فیٹ 12 کا وہ شروع ہوتا ہے 36 سکس آف سیٹ سے تھرٹی سکس آف سیٹ سے آن ورڈس جو فیٹ 32 کے اندر اینٹریز ہیں فیٹ 32 کے بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر اینٹریز ہیں وہ ڈفرینٹ ہے فیٹ 32 اور فیٹ 12 کے ڈرائی بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر جو ڈفرینٹ اسٹارٹ ہوتا ہے وہ آف تھرٹی سکس سے آنورڈ اسٹارٹ ہوتا ہے ابھی جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ آف تھرٹی سکس سے پہلے جتنی بھی ویلیوز ہیں وہ بالکل سیم ہیں جو کہ فیٹ سکسٹین کے اندر بھی وہی ہوتی ہیں اور فیٹ تھرٹی ٹو کے کیس میں بھی وہی ہوتی ہیں اب ہم ان ویلیوز کو ڈسکس eh, کرتے ہیں جس کا میننگ ڈفرینٹ ہے in case of FAT thirty two thirty six offset کے اوپر ایک ڈبل ورڈ پڑا ہوا ہے اس ڈبل ورڈ کے اندر سائز ہوتا ہے آف فیٹ اس میں سائز کا مطلب یہ ہے کہ جو فیٹ تھرٹی ٹو ہے وہ ٹوٹل کتنے بلاکس آکوپائی کر رہی ہے ہم نے جس طرح پریویسلی دیکھا ہے کہ جو سائز آف فیٹ کے لیے جو انٹری تھی وہ in case of FAT thirty two میں یوز نہیں ہوتی تھرٹی سکس سے جو پریویس فیلڈز ہیں اس کے اندر ایک انٹری دیکھی تھی جو کہ سائز آف فیٹ آپ کو اسپیسیفائی کرتی ہے لیکن in case of FAT thirty two وہ یوز نہیں ہوتی اس کیس کے اندر کیونکہ فیٹ کا سائز زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو ایک لارجر uh, ویریبل چاہیے ایک ڈبل ورڈ سائزڈ ویریبل چاہیے اور اس کے اندر ہی آپ پھر فیٹ uh, کا سائز جو ہے وہ اسٹور کر سکتے ہیں وہ فیٹ سائز جو ہے ان سیکٹرز ہے تو اس فیلڈ سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو اس پرٹیکولر والیوم کا جو فیٹ ہے اس کا کیا سائز ہے ان سیکٹرز اس ڈبل ورڈ کے بعد 40 آف سیٹ کے اوپر ایک ورڈ پڑا ہوا ہے اس ورڈ کے اندر ویریس بائٹس ہیں ان ویریس بائٹس کا سرٹن میننگ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے بائٹ نمبر سیون جو ہے اس کا میننگ یہ ہے کہ اگر اس کی ویلیو زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب ایک فارٹ کے اوپر کوئی آپ آپریشن پرفارم کرتے ہیں ایک فارٹ کے اوپر کوئی اپڈیشن ہوتی ہے تو باقی جتنی بھی فارٹ کی کاپیز ہیں ان تمام کے اوپر اسی وقت اپڈیشن ہو جاتی ہے اور اگر اس کی ویلیو ون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی فیٹ ایکٹیو ہے ایک اگر آپ کوئی فیٹ کے اندر اپڈیشن کرتے ہیں کسی ایک فیٹ کے اوپر اگر آپ کسی بھی فائل کے اوپر اپڈیشن کرتے ہیں تو اس کا افیکٹ ایک ہی فیٹ کے اوپر ہوتا ہے انسٹنٹینیسلی اور بعد میں مے بی پاسبل ہے کہ وہ تمام فیٹس کے اوپر اپ ڈیٹ ہو اسی وقت تمام فیٹس کے اوپر اس کا اثر نہیں نظر آتا اور دوسرے بٹس یوز کیے جاتے ہیں کچھ ان میں سے ریزروڈ ہیں اور کچھ اس فیسلٹی کو انیبل یا ڈسیبل کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں اس فیسلٹی کو کہتے ہیں مررنگ یعنی کہ ایک جو فیٹ ہے بالکل اس کا ایگزیکٹ امیج کریٹ کیا جاتا ہے جس کو کہ مرر امیج کہا جاتا ہے اگر ایک فیٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈیٹا لوز ہو جاتا ہے تو دوسرے فائل کی جو کاپی ہے اس کو پھر سے یوز کیا جا سکتا ہے اور سارا فائل سسٹم جو ہے وہ ریکور کیا جا سکتا ہے اس کے بعد پھر 42 ٹو آف سیٹ کے اوپر جو ویلیو ہے وہ فائل سسٹم ورژن ہے اس کی ویلیو ڈپینڈ کرتی ہے upon version to version may be in future یہ فیوچر یوز کے لیے رکھا گیا ہے ود ٹائم جون جو فیٹ تھرٹی ٹو کے اور ورژنز آتے جائیں گے جون ڈسک ڈسپیس انکریز ہوتی جائے گی اس کے اندر اور چینجز آتے جائیں گے تو اس کے لیے ڈرائیورز بھی اپڈیٹ ہوتے جائیں گے جو ڈرائیورز ہیں وہ اس انفارمیشن کو یوز کریں گے اب ایک جو پرانا ورژن ہے اگر اس کے اندر کچھ چینجز آئی ہیں نئے آنے والے ورژن کے اندر کچھ چینجز آئی ہیں جو کہ اندر پرانے کے لیے اندر نہیں تھی لیکن اگر آپ نے یہاں پہ پرانا ورژن نمبر دیا ہوا ہے اس کیس کے اندر جو ڈرائیور ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا as the older FAT version اور اس کے مطابق ہی آپریشن پرفارم کرے گا جو نئے فیچرز ہیں وہ یوز نہیں کر پا سکتا لیکن فی الحال ابھی فیٹ تھرٹی ٹو کا ایک ہی ورژن ایگزٹ کرتا ہے اور اس کے لیے جو اس کی ویلیو ہوگی زیرو ہوگی ٹھیک ہے جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ فرسٹ ورژن ہے بالکل اسٹارٹنگ ورژن ہے اور وتھ ٹائم پاسبل ہے کہ اس کے اندر اور ورژنز آئیں اور ان کو یوز کیا جا سکے اس سے نیکسٹ فورٹی فور سیٹ کے اوپر ایک ڈبل ورڈ پڑا ہوا ہے اس کے اندر انفارمیشن ہے کہ جو روٹ کا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے وہ کیا ہے جو فیٹ 32 اور فیٹ 16 یا 12 کے بیچ میں جو ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ جو روٹ ڈائریکٹری ہے روٹ ڈائریکٹری کے لیے کچھ سیکٹرز پہلے سے ہی ریزرو ہو جاتے ہیں وہ پری ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر لمیٹیڈ نمبر آف انٹریز ہو سکتی ہیں روٹ کے اوپر ان لمیٹیڈ انٹریز نہیں ہو سکتی یعنی کہ اس جو لمیٹیڈ اماؤنٹ ہے اس سے بیونڈ اگر آپ انٹری کرنے کی کوشش کریں اتنی گئی ہوگی اور اس کے بیانڈ پھر مزید آپ ایک اور فائل کریٹ کرنے کی کوشش کریں روٹ میں تو فائل کریشن ایرر آئے گا آپ اس پہ نئی فائل نہیں کریٹ کر سکیں گے اگر ساری اس کے اوپر انٹریز جو ہیں وہ فل ہو گئی ہیں لیکن فیٹ تھرٹی ٹو کے کیس میں ایسا نہیں ہوگا فیٹ تھرٹی ٹو کے کیس میں جس طرح سب ڈائریکٹری ہے سب ڈائریکٹری کے لیے جو فیسلٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے کہ اگر اس کے لیے ایک کلسٹر الوکیٹ ہوا ہوا ایک کلسٹر کی انٹریز میں ساری انٹریز پوری ہو جاتی ہیں تو اس کو پھر ایک اور کلسٹر ایلوکیٹ ہو جائے گا اور نیکسٹ جو کلسٹر نمبر ہے وہ ہمیں فیٹ میں سے ملے گا تو یہی فیسلٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے in case of root directory in case of FAT thirty two لیکن اس فیسلٹی کے لیے پھر بھی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ روٹ ڈائریکٹری کے لیے جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے وہ کیا ہے عام طور پہ وہ ٹو ہوتا ہے اور اس کی ویلو اس فیلڈ کے اندر پڑی ہوگی ضروری نہیں کہ ہمیشہ ٹو ہو عام طور پہ کچھ کیسز کے اندر میں بھی ہو سکتا ہے وہ ٹو نہ بھی ہو لیکن جو بھی اس کی ویلو ہے جو اس کی اسٹارٹنگ ویلو ہے وہ اس فیلڈ کے اندر پڑی ہوگی یہ فیلڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فور بائٹس کی فیلڈ ہے اس کا مطلب ہے یہ فیٹ تھرٹی ٹو کی ایک انٹری بنتی ہے تو یہ اسٹارٹنگ انٹری بنے گی فار دا روٹ ڈائریکٹری اور سبسیکوینٹلی روٹ ڈائریکٹری کے جو کلسٹرز ایلوکیٹ ہوئے ہوئے ہیں وہ کلسٹرز ہمیں پھر فیٹ کو ٹریورس کر کے ملیں گے اس کے بعد 48 ایٹ آف سیٹ کے اوپر ایک ورڈ ہے اور اس کے اندر انفارمیشن ہے about file system information block یہ آپ کو یہ اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ فائل سسٹم انفارمیشن جو بلاک ہے وہ کس سیکٹر نمبر کے اوپر پڑا ہوا ہے ان ٹو بائٹس کے اندر فائل سسٹم انفارمیشن بلاک کا سیکٹر نمبر اسٹور کیا گیا ہوگا فائل سسٹم انفارمیشن بلاک جو ہے اس کے بارے میں ہم آگے چل کے مزید ڈسکشن کرتے ہیں اس کے اندر کچھ ایسی انفارمیشن پڑی ہوتی ہے جو کہ آپ کو بہت فریکوینٹلی یوز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جب بھی فائلس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور اگر اس انفارمیشن کو آپ ریکلکولیٹ کریں گے کیونکہ فیٹ کا سائز بہت زیادہ ہے تو اس لیے اس کو ریکلکولیٹ کرنے میں بہت ٹائم کنزیوم ہو جائے گا تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ اس انفارمیشن کو کہیں اسٹور کر لیا جاتا ہے اور اس کو فائل سسٹم انفارمیشن بلاک میں اسٹور کر لیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ففٹی آف سیٹ کے اوپر ایک ورڈ سائز فیلڈ ہے اس ورڈ سائز فیلڈ کے اندر انفارمیشن ہے about the backup boot block FAT thirty two backup boot block کو بھی اسٹور کرتا ہے یعنی کہ ایک تو اسٹارٹنگ بوٹ بلاک ہے اس کے اندر یہ ساری انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اس کے اندر ڈرائیو پیرامیٹر بلاک پڑا ہوا ہے اور اس ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کی ایک اور کاپی جو ہے وہ بیک اپ بوٹ بلاک کے اندر پڑی ہوئی ہے تو بیک اپ بوٹ بلاک کا کیا ایڈریس ہے یا اس کا کیا سیکٹر نمبر ہے تو وہ سیکٹر نمبر اس ڈبل ورڈ کے اندر اسپیسیفائی کیا جاتا ہے عام طور پہ اس کی ویلیو سکس ہوتی ہے پھر اس ورڈ سے onwards fifty two set ہے آف سیٹ سے آن بائٹ ایسے ہیں جو کہ ریزروڈ ہیں یہ مے بی آگے جا کے فیوچر میں کہیں پہ یوز ہوں پھر نیکسٹ جو ہمارے پاس آف سیٹ آ جاتا ہے وہ سکسٹی فور ہے یہاں پہ ایک بائٹ پڑا ہوا ہے یہ جو ایک بائٹ ہے یہ آپ کو اسپیسیفائی کر رہا ہے ڈرائیو نمبر جو بھی لاجیکل ڈرائیو نمبر بنتا ہے فار دس والیوم وہ اس ایک بائٹ کے اندر پڑا ہوگا اس سے جو نیکسٹ آف سیٹ بنتا ہے سکسٹی فائیو بنتا ہے یہ بھی ایک بائٹ ہے یہ بائٹ جو ہے یہ ریزروڈ ہے یہ مے بی فیوچر یوز کے اندر اگین یوز ہوگا سکسٹی سکس آف سیٹ کے اوپر اگین ایک بائٹ پڑا ہوا ہے یہ اس بائٹ کے اندر کیا چیز پڑی ہوئی ہے بوٹ سیکٹر سگنیچر پڑا ہوا ہے جس طرح سے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا in case of FAT twelve and FAT sixteen اس کے اندر بھی بوٹ سیکٹر سگنیچر ہوتا ہے اس بائٹ کے اندر تو اس کے اندر بھی بوٹ سیکٹر سگنیچر پڑا ہوا ہے next sixty seven offset جو ہے سکسٹی سیون آف سیٹ کے اوپر والیوم آئی ڈی ہے یہ ایک ڈبل ورڈ نمبر ہوتا ہے جس طرح سے فیٹ سکسٹین اور فیٹ ٹویلو کے اندر بھی والیوم آئی ڈی ہوتا ہے اسی طرح سے اس کے اندر بھی والیوم آئی ڈی ہے پھر اسی طرح سے لیبل ہے eleven byte seventy one offset سے اسٹارٹ ہوتے ہوئے الیون بائٹس کا لیبل ہے جس طرح سے فیٹ سکسٹین اور ٹویلو کے اندر لیبل ہوتا ہے اسی طرح سے اس کے اندر بھی لیبل ہوتا ہے اور پھر آگے ایٹ بائٹس کا فیٹ سسٹم کی ایک ہے جو فائل سسٹم کی ایک اسٹرنگ ہے جو کہ پریویس کیسز کے اندر بھی فیٹ سکسٹین یا فیٹ ٹویلو جن کی ویلیوز ہوتی تھی in case of FAT thirty two اس کے اندر جو ویلیو پڑی ہوگی وہ فیٹ تھرٹی ٹو پڑی ہوگی ابھی آپ نے دیکھا کہ جو فیٹ بیسڈ سسٹم ہے اس کے اندر جو بایوس پیرامیٹر بلاک ہے اس کے اندر فیو انٹریز ایسی ہیں جو کہ نہیں ہیں جن کو ہم یوز کر رہے ہیں اس کے اندر ایک موسٹ امپارٹینٹ اور most significant and most interesting جو انٹری ہے وہ about the root directory cluster number ہے جس طرح ہم نے فیٹ سکسٹین اور فیٹ ٹویلو کے اندر دیکھا کہ روٹ ڈائریکٹری کے لیے کوئی کلسٹر نہیں ہوتا بلکہ سسٹم ایریا کے اندر ہی کچھ فکس نمبر آف بلاکس جو ہیں اس کے لیے ریزروڈ ہیں لیکن فیٹ تھرٹی ٹو کے اندر انہوں نے ایک جو امپروومنٹ کی ہے وہ یہی یہ بھی امپروومنٹ ہے کہ جو روٹ ڈائریکٹری ہے اس کے اندر انڈیفینیٹ نمبر آف انٹریز ہو سکتی ہیں اس کے لیے پھر ایک کلسٹر نمبر اسائن کر لیا گیا ہے اور پھر مزید کلسٹرز بھی اس کو ایلوکیٹ ہو سکتے ہیں جو مزید کلسٹرز الوکیٹ ہوں گے ان کا ایڈریس فائل ایلوکیشن ٹیبل میں سے آپ کو ملے گا اور جو سب سے پہلا جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہوگا فار دا روٹ ڈائریکٹری اس کا جو کلسٹر نمبر ہے وہ آپ کو بایوس پیرامیٹر بلاک میں سے مل رہا ہے اب آگے چل کے ہم انہیں انٹریز کو یوز کریں گے اور uh, ان ویلیوز کو یوز کرتے ہوئے ہم فائل سسٹم کو ریڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور فائل سسٹم کے اندر جو ویریس فائلز ہیں ان کے کانٹینٹس کو ایکسس کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے جو بھی اگر آپ پروگرام بنا رہے ہیں اس پروگرام کو یہ ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہوگی کہ جو فائل سسٹم uh, جو بھی والیوم ہے جو بھی ڈسک ہے اس ڈسک کے اوپر وہ کچھ ریڈ کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ ڈسک جو ہے وہ فیٹ سکسٹین کا سسٹم یوز کر رہی ہے یا فیٹ ٹویلو یوز کر رہی ہے یا فیٹ تھرٹی ٹو یوز کر رہی ہے تو ہمیں یہ ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی فیٹ ٹائپ یوز ہو رہی ہے اور اس کے اکارڈنگلی پھر آپ فیٹ ٹیبل کو ریڈ کریں گے اور اس میں سے اینٹریز کو انٹرپریٹ کریں گے کیونکہ فیٹ ٹویلو کے اندر بٹ ہیں فیٹ سکسٹین کے اندر سکسٹین بٹ انٹریز ہیں اور فیٹ تھرٹی ٹو کے اندر تھرٹی ٹو بٹ انٹریز ہیں اکارڈنگلی تو اس لیے ہمیں یہ ڈٹرمن کرنا بہت ضروری ہے کہ کون سی فیٹ ان یوز ہے آئیے اس نیکسٹ سلائیڈ کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم یہ کیسے ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ کون سی فیٹ ان یوز ہے اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے فیٹ جو سائز ہے اس کو ہم ڈٹرمن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فیٹ کے اندر ٹوٹل کتنے بلاکس ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک ویریبل رکھا ہے FAT size FAT S Z ہم جو انٹری ہے within the BIOS parameter block B P P FAT size sixteen جو انٹری تھی جس کے اندر ہم ہمیں فیٹ سائز پتہ چلتا تھا in case of FAT sixteen اس انٹری کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ نان زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی FAT sixteen base system use ہو رہا ہے اگر FAT sixteen base system use ہو رہا ہے تو اس کیس میں فیٹ سائز آپ کو اسی اینٹری سے مل جائے گا اور فیٹ سائز ہم نے رکھ لیا FAT size is equals to B B P FAT size sixteen جو کہ ہماری بی پی بی کی انٹری تھی اور ان کیس اگر یہ ویلیو زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ FAT thirty two based system ہے اگر FAT thirty two based system ہے تو اس کیس کے اندر number of blocks within the FAT آپ کو اس انٹری میں سے نہیں ملیں گے جو 36 سکس آف سیٹ سے آن ورڈز انٹریز ہیں ان میں ہم نے ایک انٹری دیکھی تھی B P B FAT size 32 جس کے اندر کے آپ کو فیٹ کا سائز ملتا ہے ان سیکٹرز تو اس سائز کو آپ نے سٹور کر لیا ان فیٹ سائز یہاں سے آپ کو فیٹ سائز مل گیا ہے کہ فیٹ کتنے بلاکس کے اندر سٹور کیا گیا اب نیکسٹ جو سٹیپ ہے وہ ہم یہ ڈیٹرمن کر رہے ہیں کہ ٹوٹل کتنے سیکٹرز ہیں جو بھی آپ کا والیوم ہے اس والیوم کے اندر ٹوٹل نمبر آف سیکٹرز کتنے ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ایک تو in case of small disks ایک انٹری ہوتی ہے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے اندر جس کے اندر small number of sectors given ہوتے ہیں سکسٹین بٹ کی انٹری ہوتی ہے اگر وہ زیرو ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے یہ لارج ڈسک ہے تو اس کے اس کے اندر ایک تھرٹی ٹو بٹ کی انٹری ہے جس میں سے ہیوج اماؤنٹ آف بلاکس آپ کو ملتے ہیں تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہم اب ہم یہ ڈسائڈ ہیں کہ ٹوٹل سیکٹرز کتنے ہیں تو ادھر ہم نے جو سکسٹین بٹ انٹری ہے اس کو چیک کیا ہے کیا وہ زیرو کے ایکولنٹ ہے اگر وہ زیرو کے ایکولنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں اسی کے اندر ہی ٹوٹل نمبر آف سیکٹرز کے بنا وہ ٹوٹل سیکٹر کا ہم نے ایک ویریبل بنایا ہوا ہے اس کے اندر اسٹور کر لیتے ہیں اور ادر وائز اگر وہ زیرو کے ایکولنٹ ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو تھرٹی ٹو کی انٹری تھی for total number of sectors اس کے اندر total number of sector given ہوں گے اور اس کو ٹوٹل سیکٹر کے اندر ہم اسٹور کر لیتے ہیں اب یہاں پہ یہ ٹوٹل نمبر آف سیکٹر ہمارے پاس آ گئے اس کے اندر سسٹم کے جو سیکٹرز ہیں وہ بھی انکلوڈیڈ ہیں اس کے اندر جو ڈیٹا یوزر ڈیٹا کے سیکٹرز ہیں وہ بھی انکلوڈیڈ ہیں لیکن ہم صرف ڈیٹا سیکٹرز کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ٹوٹل ڈیٹا سیکٹرز کتنے ہیں تو ٹوٹل سیکٹر میں سے کچھ جو اسٹارٹنگ سیکٹرز ہیں جو کہ ریزروڈ سیکٹرز uh, ہیں جو بوٹ بلاک کے لیے ریزرو ہوئے ہوئے ہیں جو فائٹ سسٹم uh, کے لیے ریزرو ہوئے ہیں اور جو روٹ ڈائریکٹری کے لیے ریزرو کیے گئے ہیں ان کو اس میں سے سبٹریکٹ کر لیں گے تو ٹوٹل سیکٹر میں سے ہم کیا سبٹریکٹ کرتے ہیں ریزروڈ سیکٹر کا جو کہ ہمیں بایوس پیرامیٹر بلاک میں سے ملا ہے پھر ہم اس میں سے اور کیا سبٹریکٹ کر رہے ہیں number of FATs multiplied by the FAT size number of FATs ہمیں بھی بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر میں سے ملا ہے کہ کتنی اس کے اندر فیٹ کی انٹریز ہیں اور فیٹ کا سائز کے ہر ایک فیٹ کی جو کاپی ہے وہ کتنے بلاکس آکوپائی کر رہی ہے تو اس کے اندر ٹوٹل جتنی بھی کاپیز ہیں وہ جتنے بلاکس آکوپائی کر رہی ہیں آپ کو سارے نمبر آف بلاکس مل جائیں گے اور root directory sectors root directory sectors جو ہیں وہ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں وہ کس طرح سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ جو روٹ ڈائریکٹری کے لیے جو نمبر آف سیکٹرز جو نمبر آف اس کی انٹریز ہیں اس انٹریز کو آپ ملٹی پلائی کریں ود تھرٹی ٹو اور پھر اس کو ڈیوائڈ کر لیں with number of bytes per sector اس طرح سے آپ کو روٹ ڈائریکٹری سیکٹرز مل جائیں گے تو یہ ساری آپ کے پاس انفارمیشن آ گئی اباؤٹ دا سیکٹر جو کہ سسٹم ڈیٹا کے لیے ریزروڈ ہیں in case of FAT thirty two base systems root directory entries جو ہوں گی وہ زیرو پڑی ہوں گی کیونکہ of course FAT thirty two base system کے اندر روٹ ڈائریکٹری انٹریز جو ہیں وہ سسٹم ڈیٹا کے اندر نہیں پڑی ہوتی ہیں وہ کلسٹرز کے اندر ہی پڑی ہوتی ہیں اس طرح سے آپ کے پاس total number of reserve sector آ گئے اس میں سے ٹوٹل سیکٹر اس کو ٹوٹل سیکٹر سے سپریٹ کیا تو آپ کے پاس ڈیٹا سیکٹر آ گئے اب ڈیٹا سیکٹر آ گئے ہیں تو یہ تو total number of data sectors ہیں اب ان ڈیٹا سیکٹر کی مدد سے ٹوٹل کتنے کلسٹرز بنیں گے ہمیں یہ کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کلسٹر سائز ہمیں پتا ہے بایوس پیرامیٹر بلاک میں سے ٹوٹل نمبر آف سیکٹرز کو ڈیوائڈ کریں with the total number of clusters with the number of sectors per clusters ہمیں پتا ہے سیکٹرز پر کلسٹرز کتنے ہیں سیکٹرز پر کلسٹرز ہمیں بایوس پیرامیٹر بلاک میں سے ملے ہیں ڈیٹا سیکٹرز کو ڈیوائڈ کریں with the sectors per cluster تو آپ کو کیا ملے گا آپ کو نمبر آف کلسٹرز مل جائیں گے اب ہمیں یہ پتا ہے کہ فیٹ 12 کے اندر ٹوٹل کتنے کلسٹرز ہو سکتے ہیں فیٹ 16 کے اندر کتنے ہو سکتے ہیں اور فیٹ 32 کے اندر کتنے ہو سکتے ہیں اب اگر یہ جو کلسٹر کاؤنٹ آ رہا ہے if this cluster count is lesser than four zero eight جس طرح آپ کو پتا ہے ٹویلو بٹ فیٹ ہے ٹویلو بٹ فیٹ کے کیس کے اندر ٹو دی ٹویلو انٹریز ہوتی ہیں لیکن کچھ انٹریز ریزروڈ ہیں وہ ریزروڈ انٹریز ہم نے فور زیرو نائن سکس میں سے نکال دی ہیں فور زیرو نائن سکس میں سے نکالنے کے بعد آپ کے پاس فور زیرو ایٹ فائیو آیا فور زیرو ایٹ فائیو سے اگر یہ لیسر ویلیو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فیٹ ٹویلو یوز کی جائے گی اگر اس سے یہ گریٹر ویلیو ہے تو فیٹ سکسٹین یا فیٹ تھرٹی ٹو یوز کیا جائے گا لیکن جو کاؤنٹ اگر six five five two five سے بھی گریٹر ہے تو فیٹ تھرٹی ٹو اگر اس سے لیس ہے اور فور زیرو ایٹ فائیو سے گریٹر ہے تو اس کیس کے اندر فیٹ سکسٹین یوز کیا جائے گا یہی ایک کریکٹ میتھڈ ہے یہ ڈٹرمن کرنے کا کہ کون سی فیٹ یوز ہو رہی ہے کچھ سافٹ ویئر اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ جو فائل سسٹم آئی ڈی گیون ہے within the BIOS parameter block FAT twelve یا فیٹ سکسٹین یا فیٹ تھرٹی ٹو ان کو یوز کرتے ہیں لیکن ان کو یوز کرنے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ریزلٹس آئیں گے وہ صحیح آئیں گے یہ ایک میتھڈ ہے جو کہ بالکل کریکٹ ہے اور اس کے اندر ایسا چانس نہیں ہے کہ آپ کو غلطی کر جائیں گے تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ total number of clusters calculate کریں فیٹ ٹویلو جو ہے فور زیرو ایٹ فائیو تک کلسٹر سپورٹ کر سکتی ہے فیٹ سکسٹین سکس ٹو تک سپورٹ کر سکتی ہے اور اس سے ہائر اگر گریٹر ہائر uh, اگر آپ کے پاس کلسٹر کاؤنٹ آتا ہے تو اس کیس میں of course FAT thirty two کو ہی یوز کیا جائے گا ابھی جس طرح فیٹ تھرٹی ٹو کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں تو فیٹ تھرٹی ٹو جو نیم ہے اسے ہمیں ایک امپلائی ہوتا ہے کہ FAT thirty two of course اس کے اندر جو ایک اینٹری ہے اس کا سائز 32 ٹو بائٹس کا ہوگا اور ٹوٹل اس کے اندر two raise to the power thirty two اینٹریز ہوں گی اگر ٹو raise to the power thirty two ہم اینٹریز کیلکولیٹ کریں تو ٹو ریز ٹو دی پار تھرٹی ٹو ویسے ہی فور جی بی بن جاتا ہے اور پھر ہر اینٹری فور بائٹس آکوپائی کر رہی ہے اس طرح سے یہ ایٹین سکسٹین جی بی بن جاتا ہے تو اس طرح سے جو فیٹ ہے theoretically speaking sixteen G B of memory occupy کرے گی اگر سکسٹین جی بی صرف فیٹ نہیں سکسٹین جی بی آکوپائی کر لینا تو باقی آپ کی یوزر فائلس کے لیے کتنا ڈیٹا بچے گا تو ان فیکٹ اس کے اندر اس طرح نہیں ہوتا ایک اور اس کے اندر پوائنٹ جو ڈسکس کرنے والا یہ ہے کہ ہمیں آف کورس فیٹ کا سائز جو انکریز کرنے سے بڑا ایڈوانٹیج ملا ہے وہ یہ ہے کہ کلسٹر سائز ریڈیوس ہو گیا کلسٹر سائز ریڈیوس ہونے کی وجہ سے جو انٹرنل فریگمنٹیشن ہے وہ بہت ریڈیوس ہو جاتی ہے یعنی کہ اگر آپ ایک بائٹ کی فائل کریٹ کرتے ہیں اس کے لیے 32K کے کا کلسٹر نہیں الوکیٹ ہوگا اسمالر سائز کلسٹر ایلوکیٹ ہوگا 4096 زیرو نائن سکس بائٹس کا کلسٹر ہو اب کلسٹر سائز اگر آپ بہت چھوٹا کر لیں سے 512 بائٹس کا کلسٹر کر لیں تو اس کے اندر بھی ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کے اندر ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے کہ جو فیٹ کا سائز ہے وہ بہت انکریز کر دیا جائے گا جتنے زیادہ کلسٹرز ہوں گے اتنی زیادہ اس کے اندر انٹریز ہوں گی تو فیٹ کا سائز بھی بہت زیادہ انکریز کر جائے گا تو اس کے لیے جو میموری اسپیس ہے وہ ایک اوور ہیڈ ہے اور اب اتنا بڑا اگر فیٹ ہوگا اس کو پروسیس کرنے کے لیے بھی زیادہ ٹائم کنزیوم ہوگا وہ بھی ایک بڑا اوور ہیڈ ہے تو ہمیں کہیں بیچ میں بیچ والی کوئی اپروچ یوز کرنی پڑے گی ہمیں بہت چھوٹا بھی نہیں رکھنا کلسٹر سائز اور بہت بڑا بھی نہیں رکھنا کلسٹر سائز ایک بیچ والی اپروچ یوز کرنی پڑے گی تو کلسٹر سائز جو ہے اگر آپ کوئی ایک FAT thirty two base system دیکھیں اور اس کے اندر دیکھیں جی کلسٹر سائز اگر فائیو ہنڈریڈ ٹویلو نہیں ہے تو اس میں چونکنے والی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے فائیو ہنڈریڈ ٹویلو بائٹس کا کلسٹر رکھ کے بھی پوری ڈسک اسپیس کو مینج کیا جا سکے پاسبل ہے لیکن یہ پریکٹیکل نہیں ہے پریکٹیکل اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس طرح سے بہت زیادہ میموری اسپیس کنزیوم ہوگی فار فیٹ اور جو پروسیسنگ ہے وہ بھی سلو ہو جائے گی تو اس کو آپٹیمائز کرنے کے لیے کلسٹر سائز تھوڑا سا انکریز کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ انکریز بھی نہیں کیا جاتا انٹرنل فریگمنٹیشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے جو فیٹ 32 کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یعنی کہ پہلے فیٹ 16 یوز ہوتا تھا جب فیٹ 32 آیا تو اس کے اندر ایک جو میجر ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک تو یہی ہے کہ اس کے اندر کلسٹر سائز ریڈیوس ہو گیا اور سیکنڈلی جو میجر ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو روٹ ڈائریکٹری ہے روٹ ڈائریکٹری کے اندر انٹریز جو ہیں وہ لمیٹڈ نہیں ہیں جس طرح ہم دیکھتے تھے کہ فیٹ ٹویلو اور فیٹ سکسٹین کے اندر روٹ ڈائریکٹریز لمیٹڈ ہیں فیٹ تھرٹی ٹو کے اندر لمیٹڈ نہیں ہے وہ گرو کر سکتی ہیں اور انڈیفینیٹلی گرو کر سکتی ہیں آز اف جس طرح کے وہ سب فولڈر کے اندر گرو کرتی ہیں آج کے لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ لانگ فائل نیمز کس طرح سے مینج کیے جاتے ہیں ہاں، ہم نے دیکھا کہ لانگ فائل نیمز جو ہیں وہ فریگمنٹس کے اندر بریک کر کے مینج کیے جاتے ہیں وہ ایک ہی کمپلیٹ بلاک کے اندر پورا 255 بائٹس کا یا 255 کریکٹرز کا لانگ فائل نہیں نیم نہیں اسٹور کیا جاتا اس کو فریگمنٹس میں اس لیے بریک اپ کیا جاتا ہے تاکہ میموری کم سے کم کنزیوم ہو اگر فائل سائز فائل کا لانگ نیمز کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہے تو کم فریگمنٹس الوکیٹ ہوں گے بڑا ہے تو زیادہ فریگمنٹس ایلوکیٹ ہوں گے اور آپ نے ایک دیکھا کہ ایک فریگمنٹ کے اندر 32 بائٹس ہیں لیکن 32 ٹو نہیں ہیں کیونکہ لانگ فائل نیم کے اندر جو کریکٹر ہے وہ یونیکوڈ کریکٹر ہے وہ ایک کریکٹر میموری کے اندر 2 بائٹس آکوپائی کرتا ہے تو اس لحاظ سے اگر ایک پوری ایک 255 بائٹس کے لانگ فائل نیم کو اگر سٹور کرنا ہے تو آپ کو آلموسٹ 512 ہنڈریڈ بائٹس چاہیے پھر ہم نے دیکھا کہ ان فریگمنٹس کی چین بنتی ہے چین کا کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ اس چین کے اندر کتنا فریگمنٹ ہے وہ فرسٹ بائٹ سے پتا چلتا ہے اور جو لاسٹ فریگمنٹ کے اندر چینج ہوتی ہے چین ہوتی ہے اس کا جو اسٹارٹنگ بائٹ ہوتا ہے وہ ایک نمبر نہیں ہوتا وہ ایک الفابیٹ ہوتا ہے ان سیکوینس اور اس طرح سے جو میکسیمم نمبر آف الفابیٹس ہیں وہ آپ کو پتا ہے 26 ہیں زیڈ لاسٹ الفابیٹ ہے تو اس طرح سے جو اس طرح فریگمنٹس ہیں وہ بھی 26 ہو سکتے ہیں 26 سے زیادہ فریگمنٹس نہیں ہو سکتا پھر مور اوور ہم نے فیٹ تھرٹی ٹو کے بارے میں کچھ ڈسکشن کیا ہے فیٹ تھرٹی ٹو کے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کو ہم نے ڈسکس کیا رادر بایوس پیرامیٹر بلاک کو ہم نے ڈسکس کیا بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹارٹنگ فیو انٹریز جو ہیں وہ سیم ہے as compared with sixteen and FAT twelve thirty six set سے آنورس کچھ انٹریز ایسی ہیں جو کہ ڈفرینٹ ہیں اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ اینٹریز ہیں وہ آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے فار دا روٹ ڈائریکٹری وہ کیا ہے جو ایک امپورٹنٹ چینج آئی ہے فیٹ تھرٹی ٹو اور مزید آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ جو فیٹ کا سائز ہے وہ کتنا ہے کیونکہ of course FAT thirty two کے کیس کے اندر فیٹ کا سائز جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی دیکھی آپ نے F S info F S info یعنی کہ file system info file system info ایک بلاگ ہے جس کے اندر کچھ انفارمیشن اسٹور کی ہوتی ہے وہ انفارمیشن کیونکہ بار بار اس انفارمیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو رادر دین کہ اس انفارمیشن کو بار بار کیلکولیٹ کیا جائے اس کو سیو کر لیا جاتا ہے ایک بلاک کے اندر جس کو کیف ایس انفو بلاک کہتے ہیں اور سیو اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اس کو بار بار کیلکولیٹ کریں کیونکہ فیٹ تھرٹی ٹو کا سائز بہت زیادہ ہوتا ہے تو بار بار کیلکولیٹ کرنے سے بہت زیادہ ٹائم کنزیوم ہوگا تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس انفارمیشن کو کہیں سیو کر لیا جائے اور پھر بعد میں جب ضرورت پڑے تو اس بلاک میں سے اس انفارمیشن کو ریٹریو کر کے یوز کیا جا سکتا ہے نیکسٹ لیکچر کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اسی پوائنٹ سے آگے کنٹینیو کریں گے ہم ڈسکس کریں گے کہ FAT thirty two base system کے اندر اگر کوئی آپ نے فائل ریٹریو کرنی ہے اس کے کانٹینٹس ریٹریو کرنے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا آج کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ